مسئلہ میں ویکیا علی شاہ بھی میرے کو پی ہے الحاوی جی بھی کول ہے جی، جی، ہاں اے روایت نعیم بن حماد دی اصل کتاب الفتن دی لیکن جیڑی نا فضیلت حضرت بعض امبیال روایت بعض فضیلت والی جڑی روایت ہے وہ ہے بالکل ضعیف جی، جی، شاہ خین والی یہ سند صحیح ہے تے اے ہے اصل مصنف ابن ابنیابی وچ صحیح سند نال جی۔ نوائم بن حماد دی سند اپنی کمزور اس واسطے کہ خود نوائم بن حماد ضعیف ہیں تے جڑی او روایت او روایت صحیح ہے تے او فضیلت صرف اس گل دے اندر ہے او نا امام جلال سیوتی تے امام برزنجی رحمتہ اللہ علیہ جو لکھیا نا کہ آ امام مہدی جڑے ہون گے انہاں دے بارے ہے او اپنا فیصلے کرن دے اندر حکم دے اندر او معصوم ہون گے ہاں یعنی او بالکل رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالکل خطا اجتہادی بھی انہوں کو نہیں ہونی باقی صحابہ کو خطا اجتہادی ہو سکتی انہوں کو اجتہادی خطا بھی نہیں ہونی اچھا، معصوم نہیں اس طرح نہیں آخ سکتے معصوم فی الحکام معصوم فی الحکام آخیا گیا انہوں نے جی۔ معقوم ہاں بس وہ معصوم گے اور یہ فضیلت جزوی ہے انہوں نے باقی کلی فضیلت ہے جی حضرت ابو بیدہ بن جراہ امی نا امت آخیا گیا تو ہوں حضرت جہاں خزامہ سن دی ایک گواہی دو برابر کی گئی ہے تو جزوی فضیلت ہے نا جی، جی، جی۔ ہاں اس طرح یہ اس قبیلے چ بن جائے گی کہ اسمت فی الحکام کام ہے وہ لیکن وہ جی روایت ہے وہ اس بکواس کیتی ہے اور دیوبندی نے وہ جناب بکواس کر کے اگوں پھر جاویل شروع کر دیتی ہیں وہ تابیل بھی غلط اور روایت بھی غلط ہاں صبح صبح کی نماز ہے الحاوی الفتاوی جی، صرف ایک نماز صبح دی وہ تو پھر جدا ہو جان گے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اپنے کاموں گے وہ اپنے وہ الگ الگ ہو جان گے تے تسا یہ ہوں جا اگوں میں جی تردی کی تسا التظام کرو تسا التظام کرو کہ اگوں تو بیان جڑا ہے وہ بغیر کتاب کتابوں کے بدلا پڑھنے بغیر میرے پوچھنے تو نہ کرو ਵੇਖੇ ਨੇ ਜ਼ੂਰ ਜੀ ਬੜੇ ਜੀ ਵੇਖੇ ਜੇ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਲੇਕਿਨ ਜਹਾਲਤ ਦੇ ਮੁਜਸਮੇ ਜਿਸ ਇਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਹੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦਰਦਾਨ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਹੀ ਲਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ- ਜੇ ਅਮਰ ਬਿਲ ਮਾਰੂਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਨਿਲ ਮੁਨਕਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੁਨੀਆ صحیح صحیح بس خدا نو قبر اشر دا خوف نہیں نا قبر اشر دا خوف بندے نو سیدا رکھتا ہے اصل قبر اشر جنو پتہ ہے نا مٹی آنی ہے اللہ دی بارگاہ دوزا گیا ہے ہاں تو ہاں جی ہاں۔ جی, ہاں، جی، ہاں۔ جی، جی، جی۔ ہاں۔ ہر مومن مومن مومن وہی ہوتا ہے مومن ہاں مومن الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ ٹھیک ہاں ہوں تو سمجھو کہ تسا ایک نئے جہاد قدم رکھا نئے جہاد قدم رکھے ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں صحیح صحیح صحیح صحیح ہاں۔ میں نہیں نہیں پہلے جڑا لڑا نا مومن مومن ہمیشہ وفادار ہوں بے وفا مومن نہیں نمبر ایک تو نالے اصل میں بہت اچھا بہت اچھا نہیں نہیں الحمد للہ جی ہاں جی. ہاں. ہاں. بڑی ٹھیک ہے مہربانی السلام آمین عام اللہ ان شاء اللہ اللہ علیہ وسلام اچھا، اچھا، السلام علیکم السلام علیکم